میں اعظم والی ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں اعظم ان دو آیتوں میں ہے نمبر ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نمبر دو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے ان تین صورتوں نمبر ایک سورہ بقرہ نمبر دو سورہ آل عمران نمبر تین سورہ توحہ میں ہے پہلی دو صورتوں کی آیات تو اوپر والی روایت میں آ گئیں جب کہ توحہ کی آیت مبارکہ یہ ہے وعانت الوجوہ للحی القیوم ان دو روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس میں اعظم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے جب کہ بعض نے فرمایا ہے کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے بہرحال اسم اعظم کے بارے میں کئی اقوال ہیں مگر یہ بات تو واضح ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہے اور ویسے بھی یہ پوری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھری ہوئی ہے اس ایک آیت مبارکہ یعنی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سترہ بار آیا ہے پانچ بار تو ظاہری الفاظ ہیں جب کہ بارہ بار ضمائر ہیں اکثر لوگ جب شمار کرنے بیٹھتے ہیں تو ان سے سترہ کا عدد پورا نہیں ہوتا اس لیے ہم وہ سترہ مقامات یہاں درج کر رہے ہیں نمبر ایک اللہ اللہ لا الہ الا ہو نمبر دو ہو اللہ لا الہ الا ہو نمبر تین الحیو نمبر چار القیوم نمبر پانچ ہو لا ہو نمبر چھ ہو لہو سماوات نمبر سات ہو الدی یشف عندہ نمبر آٹھ ہی اللہ بزنی نمبر نو ہوا یا علم بین ادیم یا عالم میں ہوا پوشیدہ ہے نمبر دس ہی من علم ہی نمبر گیارہ ہوا جو بما شاہ میں پوشیدہ ہے نمبر بارہ ہو کرسی یوہ سماوات والارض نمبر تیرہ ہو ولا یعودہ نمبر چودہ ہوا یہ حفظ و ہما میں پوشیدہ ہے کیونکہ جب مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو تو فائل مضمر ہوتا ہے تقدیر اس طرح ہوگی ولا یا این ہو یا ہما ای ہوا نمبر پندرہ ہوا وہ ہوا العلی العظیم نمبر سولہ العلی نمبر سترہ العظیم آئیے سترہ بار اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دھیان میں رکھ کر ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں اللہ الہ الا الحی القیوم